ابو جمرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے عائد بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بیعت رضوان میں شریک تھے کہ کیا وطر کی نماز ایک رکت اور پڑھ کر توڑی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر شروع رات میں تو نے وطر پڑھ لیا ہو تو آخر رات میں نہ پڑھو صحیح بخاری حدیث چار ہزار ایک سو چھہتر